بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا خیال میں یہ کہ آیت کریمہ ولما جاہم یہاں سے پہلا اس کا ترجمہ پڑھ لگ پہلے اس کا ترجمہ پڑھ لگ ہے اس میں معمول پہلے اس کی کو و تشریح پڑھ لیں گے ترجمہ پہلے اس لیے کرتے ہیں تاکہ یہاں بھی ایک مرتبہ ہو جائے گا اور پھر جب ہم کتاب میں اس کی تفصیل و گشت کے سر پڑھیں گے تو یہاں جس طرح کے قلعہ اگر آپ کو یاد ہو میں نے بتایا تھا کہ ہم کوشش کریں گے بہارت تک میں ہو شیخ الاسلام رکھنے والا اس میں تفصیل اسلام تک میں قرآن کے نام دیا اس میں جو بہارت ترجمہ ہے اس سے کریں گے اور پھر جو کتاب میں پڑھیں گے تو اس میں اگر لفظی ترجمہ خوبی جو ہے نا ساتھ ساتھ کر لیں گے تو یہ پہلے یہاں پہ بھی ہو جائے گا اور ادھر بھی ہو جائے گا پھر جو ہے نا آسانی رہے گی سمجھنے میں آسانی رہے گی اس وجہ سے اس آیت کریمہ کا ترجمہ ولما جاء اهم کتاب من عند الله اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے وہ کتاب آئی یعنی قرآن کریم ولما جاء کتاب من عند الله اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے وہ کتاب آئی یعنی قرآن کریم مصدقا مصدق لما معهم مصدق لما معهم جو اس تورات کی تصدیق بھی کرتی ہے جو پہلے ان کے پاس جو پہلے سے ان کے پاس ہے جو اس تورات کی تصدیق بھی کرتی ہے جو پہلے ان کے پاس ہے وکان و من قبل استفتحون علی الذین کفروا تو ان کا طرز عمل دیکھو وکانو من قبل باوجودی کی یہ خود وکانو من قبل استفتحونا باوجودی کی یہ خود شروع میں کافروں یعنی اس وقت کے جو بتفرست ہیں الذین کفروں باوجودی کی یہ خود شروع میں کافروں یعنی بت پرستوں کے خلاف اس کتاب کے حوالے سے فتح کی دعا مانگا کرتے تھے کہ یہ خود شروع میں کافروں کے خلاف اللہ سے فتح کی دعا مانگا کرتے تھے فلما ما مگر جب وہ چیز ان کے پاس آ گئی مگر جب وہ چیز ان کے پاس آ گئی جسے انہوں نے معرف کفر بھی جسے انہوں نے پہچان بھی لیا مگر چیز جب مگر جب وہ چیز ان کے پاس آ گئی اور جسے انہوں نے پہچان بھی لیا تو اس کا انکار کر بیٹھے کفر بھی تو اس کا انکار کر بیٹھے فلانت اللہ الکافرین اللہ تعالیٰ کی پھٹکار ہو ایسی کافروں پر اللہ تعالیٰ کی ہو ہو پٹکار ایسے کافروں پر تو اس طرح کے کریم میں جس طرح کے ترجمے سے ظاہر ہے کہ جب یہود اس وقت کے جو یہود تھے جب ان کی بت پرستوں سے جنگ یا لڑائی یا بحث مباحثہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگا کرتے تھے جس طرح کے اگلے جب ہم اس کی تفصیل پڑھیں گے تو اس میں آ بھی جائے گا کہ اللہ منصورنا علیہ بن نبی المبعوث اثر زمان کہ اے پروردگار ہمیں ان بت پرستوں پر غلبہ دیجیے فتح دیجیے آخر زمان آخر زمانے میں جو نبی آئیں گے اس کے وجہ سے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور یعنی ان کے نام پر جو ہے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگا کرتے تھے اور جب ان کے ساتھ بت پرستوں کی لڑائی ہوتی ہے ایسا ہوتا ہے تو یہ یہود ان کو حق کہا کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگا کرتے تھے کہ آپ نے ہماری کتاب جو تورات ہے اس میں سے اس میں جو آپ نے ہمیں کہا ہے فرمایا ہے کہ ہم آخری میں آخری زمانے میں ایک نبی بھیجوں گا تو آپ اس نبی کو جلدی بھیج دیجئے تاکہ کیوں کس وجہ سے جلدی کس وجہ سے اس وجہ سے تاکہ ہم ان کے ساتھ مل کر جو ہے نا ان بت پرستوں کے خلاف فتح حاصل کریں گے اور لڑیں گے لیکن تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ مشتاق بھی تھے ان کی تمنا بھی تھی اور عرضو بھی تھا اور جب ان سے کبھی کبھی یا لڑائی جنگ کی نوبت آتی تو یہ باقاعدہ جو ہے نا مانگا کرتے تھے کہ یا اللہ جلدی کیجئے جلدی کیجئے جس کا آپ جس نبی کا آپ نے وعدہ کیا تھا کہ زمانے میں آئے گا جلدی اس وجہ سے کر رہے تھے کہ یہ وہ آئیں گے تو ہم ان کے ساتھ مل کر جو بدھ پرستوں پر غلبہ حاصل کر لیں گے فتح حاصل کر لیں گے جب اللہ تعالیٰ نے وقت آ پہنچے اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا نبی ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبوس فرمایا تھا تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ پہلے دعائیں بھی کیا کرتے تھے اور ان کو فتح بھی تھا رسول اللہ علیہ وسلم کی ساری صفات اور صاحب جو ہے نا تورات میں بیان کی گئی تھی ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس پر ایمان لاتے سے پہلے ہوتے لیکن جب وہ آئے تو یہ حادثے میں مبتلا ہو گئے کہ ان کا یہ خیال تھا کہ چونکہ بنی اسرائیل اور بکیہ جو انڈیا کے رام وہ اکثر جو ہے نا بنی اسرائیل ہی میں سے آئے ہیں ان کا یہ خیال تھا کہ یہ بھی جو ہے نا بنی اسرائیل ہی میں سے آئیں گے لیکن جب وہ بنی اسماعیل کی بجائے بنو اسماعیل میں آئے تو ماننے کے بجائے انہوں نے انکار کیا منکر ہو گئے مکر گئے کہ یہ جو ہے نا بنو اسماعیل میں کیوں آیا ان کو تو ہمارے ہی خاندان یعنی بنی اسرائیل میں آنا چاہیے تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جاننے کے بعد بھی جانتے بھی تھے اور ان کی علامات صفات جو کہ تورات میں انہوں نے پڑھ لی تھی وہ بھی پتہ تھا اور یہ تمنا بھی کیا کرتے تھے اس کے باوجود جو ہے نا انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے سے اور ان پر ایمان لانے سے یا ان کو اللہ تعالیٰ کا نبی تسلیم کرنے سے انکار کیا اور منکر ہو گئے اب آتے ہیں اس آیت کی تشریح کی طرف ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم ولما جاءهم اور جب ان کے پاس کتاب آئی اللہ اللہ کی طرف سے اللہ کی جانب سے اور جب ان کے پاس کتاب من جانب اللہ آئی یا پہنچی مصدقن لما معاہم جو اس کتاب کی تصدیق کرنے والی ہے مصدق لما معاہم جو اس کتاب کی تصدیق کرنے والی ہے جو ان کے پاس لما معاہم جو ان کے پاس یعنی تورات ہے یعنی اس کتاب کی جو ان کے پاس ہے جو تورات ہے اس کی بھی تصدیق کرنے والی ہے قرآن یعنی قرآن مطلب یہ ہے کہ ان کے پاس جو تورات تھی قرآن کریم اس تورات کی بھی تصدیق کرنے والی ہے اور حالانکہ حالانکہ پہلے وکان و قبل حالانکہ پہلے قبل رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے رسول اللہ علیہ وسلم جب مبعوث نہیں ہوئے تھے جب مبوس نہیں ہوئے تھے یا دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے یہ سب کے ہونا یہ سن کے مانا امداد مانگتے تھے امداد مانگتے تھے نصرت طلب کرتے تھے یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے کن لوگوں پر اللہ کفروا کفار کے مقابلے میں اللہ ان لوگوں پر جنہوں نے کفر کیا یعنی کفار کے مقابلے میں مدد اور نصرت طلب کیا کرتے تھے یہ قولونا اور او کہتے او کہا کرتے تھے یہ قولونا کہا کرتے تھے کیا کہا کرتے تھے اللہم من سننا علیہم بن نبی المبعوث آخر الزمان اللہم اے پروردگار اے اللہ انصرنا سننا علیہم بن نبی المبعوث ہمار ہمارے دشمنوں کے مقابلوں میں ہمارے دشمنوں کے مقابلے میں نبی آخر زمان اللہم انصرنا علیہم اے پروردگار اے ہمارے رب اے ہمارے اللہ ان سن علیہم ہماری مدد کیجئے نصرت کیجئے علیہم ان کے خلاف یعنی ان پرستوں کے خلاف کن کے توسط سے بن نبی المبعوث سے مبعوث نبی سے آخری زمان جو کہ آخری زمانے میں آئے گا فلما جاءہم ما عرفو من الحق وہو بیعثت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فلما جاءہم پھر جب پھر جب آ پہنچی ان کے پاس فلما پلام جب ان کے پاس آ گئی پہنچ گئی ما عرفو تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب انہوں نے تمنا بھی کی تھی اور ان کو معلوم بھی تھا اور سارے صفات انہوں نے پڑے بھی تھے تو ان پر ایمان لانا چاہیے تھا لیکن وہ اس سے مکر گئے پلام جب وہ آ پہنچی یعنی جب ان کو یعنی رسول اللہ علیہ وسلم آ گئے تشریف لا گئے ان کی بیعت ہو گئی الحق کی یعنی او حق میں سے وہ بیعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت ہے یعنی پہلے تو یہ خود منع کیا کرتے تھے ارجو کیا کرتے تھے اور ان کو پتہ بھی تھا کہ ایک نبی نے آنا ہے اور آخری نبی ہوگا اس کے بعد کوئی بھی نبی نہیں آئے گا جب وہ آئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حق کے طور پر رسول اللہ علیہ وسلم کی بیعت ہو گئی تو کیا کیا سفر بھی تو انہوں نے انکار کیا تو انہوں نے کفر بھی انہوں نے انکار کیا کس وجہ سے انکار کیا حسدا وخوفا وقاء فن حسد کی وجہ سے انکار کر بیٹھے ہیں اور اور یہ خطرہ لگا ڈر تھا ان کو خطرہ تھا ان کو کہ ہماری جو ریاست ہے ہماری جو بادشاہت ہے وہ ڈائل ہو جائے گی وہ ختم ہو جائے گی حسدا حسد کی وجہ سے وقوفا فن ال اور ریاست پر خوف کی وجہ سے ہمارے جو بادشاہت ہے جو ریاست ہے وہ ختم ہو جائے گی وہ جواب لما دل علیہ جواب اس عبارت میں جو ہے نا یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اس میں جو فلما اور اس سے پہلے جو ہے لما جا ہم عند میں یہ جو دو مرتبہ لمحہ آیا ہوا ہے اس کے بارے میں بتانا چاہتے ہیں کہ یہ دو مرتبہ کیسے آیا ہے اس میں بتانا چاہتے ہیں کہ دوسرا جو لمبا ہے دوسرے لمبا کا جواب پہلے لمحہ کے جناب پر درد کر رہا ہے یعنی جس طرح کہ لمبا جا ام کتاب اللہ یہ اور دوسرا جو لمبا ہے پلامہ جا اہم کہہ رہے دوسرے لمحہ کا جو فلما جا اہم عرفو ہے یہ جو لمبا ہے اس کا جواب جو ہے نا پہلے لمحہ کے جواب پر دلالت کر رہا ہے فلان اللہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو کافرین پر اللہ تعالیٰ ترجمہ کر لیتے ہیں اور ترجمہ کرنے کے بعد جو ہے نا پھر اس کی تشریح تفصیل پڑھیں گے بے سمجھ ترو انفسهم بما انزل الله الله ينزل من من فضله من عباده سواء بغضب من على غضب وللكافرين عذاب مهين بئس ما اشتروا به بری ہے او قیمت جس کے بدلے انہوں نے اپنے جانوں کو بیچ ڈالا ہے بے سمجھ کرو بھی انفسم بری ہے او قیمت جس کے بدلے انہوں نے اپنے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا ہے ایک فرو ایک فرو یہ کہ, کہ یہ اللہ کی بما بما انزل اللہ کہ یہ اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب کا صرف اس جلن کی بنا پر انکار کر رہے بغیر منا جلن کی وجہ سے اس جلن کی بنا پر انکار کر رہے کی اللہ اپنے فضل کا کوئی حصہ علام یشاء من رہی کہ اللہ اپنے فضل کا کوئی حصہ یعنی وہی اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے چاہ رہا ہے کیوں اتار رہا ہے چنانچی یہ اپنے اس جلن کی وجہ سے غضب بلائے غضب لے کر لوٹے ہیں ولیل کافرین عذاب و مہین اور کافر لوگ ذلت امیز سزا کے مستحق ہے اور کافر لوگ ذلت امیز سزا کے مستحق ہے تو یہاں پہ دو باتیں ہیں اللہ غضب اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک غضب کی مستحق تو چونکہ وہ کافر ہے کفار ہے اسی کفر ہی کی وجہ سے جو ہے نا وہ اللہ کے غضب کی مستحق ہوں گے اور دوسرا جو غضب ہے یہ حسد اور ضلع کی وجہ سے ہوا ان کو اب اس کی ترجمہ کی طرف تفسیر کی طرف رہو سمجھ بھی بہت بری ہے او حالت بہت بری ہے وہ حالت جس کو اختیار کر کے یہ باؤ بھی جس کو اختیار کر کے اپنے جانوں کو یہ چھڑانا چاہتے ہیں اپنے جانوں کو بے سمجھ کرو بہت بری ہے وہ حالت بہت بری ہے وہ حالت جس کو اختیار کر کے یا فروخت کر کے اپنے جانوں کو چھڑانا چاہتے ہیں ای من الثواب یعنی ثواب کے بدلے میں یعنی ثواب کے بدلے میں ومانہ کرتن اس میں جو ہے اس کی ترکیب بتانا چاہتے ہیں کہ یہ جو بیعتما ہے اس کی ترکیب کیا ہوگی اس کی ترکیب بتانا چاہتے ہیں کہ بیعتما میں جو ماہ ہے یہ نکرہ ہے بمانہ شیئن تمیز نکرتن بمانہ شیئن کہ یہ بیعتما میں ما نکرہ ہے بمعنی شیء فاعل بعث کی تمیز ہے تمیز لفاعل بعث فاعل بعث کی تمیز ہے والمخصوص بالضم اور مخصوص بالضم جو ہے نا وہ آگے ہے ایکفرو ایکفرو اے کفرهم یعنی کفر کرتے ہیں یعنی ایکفرو کفر کرتے ہیں اے کفر یعنی ان کا کفر یعنی ان کا انکار کرنا ان کا منکر ہونا بما انزل الله من القرآن ان ایسی چیزوں سے یا ان چیزوں سے جس کا اللہ جو اللہ تعالی نے نازل فرمائی ہے امام انزل اللہ ایسی چیزوں سے جو اللہ نے نازل فرمایا ہے وہ کیا ہے جو اللہ نے نازل فرمائی ہے من القران یعنی قران کریم باغین کس وجہ سے یہ انکاری ہے کس وجہ سے یہ منکری ہے باغین مفعول له کہہ رہا ہے اس کی جو یہ ترکی میں جو ہے یہ مفعول بن رہا ہے باغین یہ مفعول له مفعول له ہے یعنی ضد کی وجہ سے بغیر محض ضد کی وجہ سے محض ضد کی بنیاد پر یہ منکر ہو گئے انہوں نے انکار کیا اور یہ کافر ہو حسدا اللہ بالتخفیف یعنی اس یہ لہو ہے لیک کا یعنی حسد کی وجہ سے یعنی حسد کی وجہ سے کس بات پر الا ای ينزل یا ينزل بھی اس کو پڑھا جا سکتا ہے تشدید کے ساتھ پھر تخفیف و تشدید اور اس کو تخفیف کے ساتھ بھی ای ينزل ای ينزل بھی پڑھا جا سکتا ہے اور ای ينزل بھی پڑھا جا سکتا ہے تو بھی تخفیف و تشدید سے اس طرح اشارہ کریا کہ اس میں دو قراتے ہیں یعنی ينزل بھی پڑھ سکتا ہے اور ينزل بھی پڑھا جا سکتا ہے کہ اللہ نازل فرمایا کہ اللہ نازل ہے من فضل ہی اپنے فضل سے اپنے فضل جو کہ الوحی جو کہ ہے میں یشاہ لر جس کو چاہتا ہے یا جس کو چاہیے لرسالہ رسالت یعنی کے لیے یعنی جس کو اللہ تعالیٰ نبی بنانا چاہتا ہے یا جس پر اپنا اللہ تعالیٰ اپنا وحی بھیجنا چاہتا ہے من عبادی ہی اپنے بندوں میں سے جو اس کے مستحق ہو جو اس کے لائق ہو فباؤ رجعوا رجعوا بغضب من الله بما بما انزل انزل للتعظيم اي مستحق ہو گئے رجعوا یعنی لوٹ گئے لوٹے بغضب غضب یعنی اللہ کے بغیر من اللہ بکفرہم اللہ کے غصے کا انکار وہی کی وجہ سے بغضب من اللہ بکفرہم اللہ کے غصے کا انکار وہی کی وجہ سے بما انزل یعنی اللہ تعالی نے جو نازل کیا ہے اس کا انکار کیا ہے اللہ کے غصے کا انکار وہی کی وجہ سے یعنی اللہ تعالی سے جو نازل کیا گیا ہے محض ضد کی وجہ سے کہ اس میں بغض ابھی میں جو تنوین ہے یہ تن یہ تنوین جو ہے تنقید کے لیے وہ یہ تعظیم کے لیے ہے بغض ابھی میں جو تنوین ہے یہ تنقید اور یہ تعظیم کے لیے ہے بغضب علی غضب علی غضب انا غضب پر غضب علی غضب استحقه من قبل بتعزیه التوراتی والقفر بعیسی کہ تورات کو انہوں نے ضائع کیا مطلب یہ ہے کہ اس میں جو رسول اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ اس کی یہ صفات ہوگی یہ علامات ہوگی اور آخری زمانے میں جو نو آئیں گے تورات میں ان کو یہ کہا گیا تھا تو جب انہوں نے انکار کیا منکر ہو گویا کہ انہوں نے اس کو ضائع کیا تورات کی جو تعلیمات تھی اس کو ضائع کیا اور ایسی عیسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو کہ حضرت علیہ السلام کے بعد نبی تھے ان کو ان کا بھی انکار کر بیٹھے ان کا بھی انکار کر بیٹھے تو گویا کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انکار بھی کیا اور سوراج میں جو ہمارے نبی کے بارے میں جو مبشرات آئے تھے یا جو نشانیاں اور علامات اور صفت بائیں کی گئی تھی ان کا بھی انہوں نے انکار کیا ضائع کیا ان یہود نے تو ولیل کافرین عذاب مہین تو ان کافروں کے لیے عذاب ہوگا ایسے عذاب جو مہین منا ذلت والا ہوگا عذاب ہوگا ذلت والا ہوگا یعنی ذلت امیز عذاب ہوگا ذو احانت جس سے ان کی توہین ہوگی جس سے ان کی توہین ہوگی تو یہ جو انہوں نے بتایا ہے ذو احانت یعنی کفار کو جو عذاب دیا جائے گا اس سے اس کی توہین ہوگی اور جو مسلمان گناہ گار ہو جو عذاب دیا جاتا ہے اس میں جو ہے نا تزلیل یا احانات کی پہلا نہیں ہوتا ہے جس طرح کہ ایک کپڑا ہوتا ہے جب وہ گندا ہوتا ہے میلا ہو جاتا ہے تو جو دوبی ہوتا ہے اس کو مشین میں ڈال دیتا ہے یا پچھلے زمانے میں تو مشین وغیرہ یہ نہیں تھی تو آج کل آ گئے تو دوبی جو ہے نا کسی پتھر پر اس کپڑوں کو ڈال دیا کرتا تھا اور پھر بانٹ سے لکڑی وغیرہ سے جو ہے اس کو مارتا تھا صاف کرنے کے لیے تو اس دوبی کا اس کپڑوں کو مارنا اس لیے ہوتا تھا کہ یہ میلے ہو گئے تاکہ یہ اچھی طریقے سے صاف ہو جائے تو ان کا مقصود جو ہے نا صاف ہونا تھا یہ نہیں تھا کہ ان کو جو ہے نا مزید اس کو میلہ کر دے یا پھاڑ دے تو اسی طرح یہاں بھی جو کفار کے لیے عذاب مہین کہا گیا ہے کہ ضلع امیز عذاب ہوگا تو یہ کفار کے لیے تو یہ ہوگا اور مسلمانوں میں سے جو گناہ گار ہوں گے یا آسی ہوں گے ان کو عذاب ہوگا لیکن اس سے مقصد جو ہے نا تزلیل اور رحانت نہیں ہوگا بلکہ جنہوں نے جتنا گناہ کیے ہوتے ان کے بقدر جو ہے نا سزا پانے کے بعد دوبارہ جو ہے نا ان کا آخری ٹھکانا جنت ہی ہوگا اب اگلی آیت کریمہ ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اور جب ان سے کہا جاتا ہے آمِنُوا اور جب ان سے کہا جاتا ہے آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ کہ اللہ نے جو کلام اتارا ہے اس پر ایمان لے آؤ یعنی جب ان یہود کو کہا جاتا ہے تو یہ کیا کہتے جواب میں قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو صرف اسی کلام پر ایمان رکھیں گے جو ہم پر نازل کیا گیا کیے یعنی ہم اسی پر عمل کریں گے اور وہ اس کی سوا دوسری جو کتابیں ہیں یعنی دوسری جو آسمانی کتابیں ان کا انکار کرتے ہیں وہ فرون میں ماورا ہوں اور اس کی سوا کا انکار کرتے ہیں یعنی بکیہ جو کتابیں ہیں اللہ تعالیٰ کی اول حق مصدقا حالانکہ او بھی حق ہے یعنی او بکی کتابیں بھی برحق ہے اللہ ہی کی طرف سے ہے اللہ ہی نے ان کو بھیجا ہے وہو الحق مصدق لما ہم حالانکہ او بھی حق ہے قل فلم تقتلون انبیاء اللہ اور مصدق لما ہم جو کتاب ان کے پاس ہے اس کی تصدیق بھی کرتی ہے یعنی ان کی کتابوں کی بھی تصدیق کرتی ہے پھر بھی جو ہے نا یہ اس کو نہیں مانتے کل فلیما تخل انبیاء اللہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تم ان سے کہو کہ اگر تم واقعی تورات پر ایمان رکھتے تو جس طرح کی آپ کہہ رہے ہو تو اللہ کے نبیوں کو پہلے زمانے میں کیوں قدر کرتے رہے کل فلیم سخلون امبیا اللہ من قبل ان تم کہ اگر واقعی پر جو آپ کے بقول ہم ایمان رکھتے ہیں یا اس کو مانتے ہیں تو اللہ کے نبیوں کو پہلے زمانے میں کیوں قتل کرتے رہے اب آتے ہیں اس کی تشریح کی طرف اضاقی لرحم اور جب ان یہود کو کہا جاتا ہے اور جب ان یہود کو کہا جاتا ہے اللہ کہ ایمان لاؤ جس کو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے وہ کیا ہے جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا القرآن وغیرہ ہی یعنی قرآن کریم وغیرہ قرآن کریم بھی ہے اور اس کے علاوہ جو دوسری بکیا آسمانی کتب ہے اس پر ایمان لاؤ خالو تو یہ یہود کیسے ہیں خالو تو یہ یہود کیسے ہیں کیا کہتے ہیں نو امینو بیما انزل علینا کہ ہم تو ایمان لا چکے ہیں جو ہم پر نازل کیا گیا ہے ہم پر کیا نازل کیا گیا یہ تورات یعنی تورات تو اللہ تعالیٰ ایسا فرماتے ہیں قال تعالیٰ وَيَكْفُرُونَ الواو للحال کرے وَيَكْفُرُونَ میں جو واو ہے یہ واو حالیہ ہے حالانکہ وہ انکار کرتے ہیں حالانکہ وہ انکار کرتے ہیں حالانکہ وہ انکار کرتے ہیں یا کفر کرتے ہیں بما وراءه یعنی وراء معنی سوا ہے یا بعد ہو کے معنی میں ہے سوا کے معنی میں ہے یا بعد ہو کے معنی میں ہے من یعنی قرآن وہ انکار کرتے ہیں اور اس سے قرآن کریم ہے یعنی بظاہر تو ایک ایسے ہم ایمان لا چکے جو ہم پر نازر کیا کہ یہ تورات اور اس کے علاوہ جو کتاب ہے اس کا انکار کرتے ہیں اس کے علاوہ کون سی وہ قرآن کریم ہے یہ قرآن کریم کا انکار کرتے ہیں اگر یہ اپنی ہی بات میں سچے ہوتے کہ یہ کہہ رہے کہ ہم تورات پر ہم نے ایمان لایا اور ہم پر نازل کی گئی ہے تو اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ آخری زمانے میں ایک نبی آئے گا اور اس پر کتاب نازل ہوگا اور وہ اللہ ہی کی طرف سے ہوگا تو لیکن اپنی کتاب کو تو یہ کہہ رہا ہے کہ یہ من جانب اللہ ہے اللہ ہی کی طرف سے ہے لیکن جو بکی کتابیں ہیں ان کا یہ ان کو ایک فرونہ اور انکار کرتے ہیں کفر کرتے ہیں بیماورا اس کے علاوہ کس کے علاوہ یعنی قرآن کے علاوہ وہ الحق اور حال یہ ہے کہ وہ حق ہے یعنی جس طرح کے تورات حق کے قرآن کریم وغیرہ کتابیں آسمانی کتابیں وہ بھی برحق ہے حال یہ کیا ہے ترکیب میں جو ہے نا یہ حال بن رہا ہے الحق کو یہ جو ہے یہ ترکیب میں کیا بن رہا ہے ترکیب میں یہ حال بن رہا ہے مصدقن تصدیق کرتے ہوئے والحق کو مصدقن تصدیق کرتے ہوئے حال انسانی انسان کہہ رہا ہے یہ دوسرا حال ہے یہ دوسرا حال مؤکدہ ہے مصدق کل امام تصدیق کرنے والا ہے جو ان کے پاس ہے یعنی جو ان کے پاس تورات ہے اس کی بھی تصدیق کرتا ہے اس کے باوجود جو ہے نا یہ اس کا انکار کر بیٹھے کل تو آپ کہہ دیجیے صلی اللہ علیہ وسلم ان یہود کو کہ اگر آپ یہ جو بظاہر آپ کہہ رہے ہو کہ ہم کہ ہم ایمان لاتے جو ہم پر نازل کیا گیا جو کہ تورات ہے تو اگر تم اس بات میں سچے ہو پہلے میں تخت قتل تم تم کیوں قتل کرتے ہو یعنی تم نے قتل کیا انبیاء اللہ اللہ کے انبیاء کو رسولوں کو من قبل اس سے پہلے ان کو تم اگر واقعی اپنے آپ کو مسلمان مومن کہنا کہتے ہو تو تم جو ہے نا پہلے زمانے میں انبیاء کو کیوں قتل کرتے رہے حالانکہ اگر تم مومن ہوتے تو مومنین کو تو ویسے بھی قتل نہیں کرنا چاہیے انبیاء کرام کا جو کہ زمین کے اوپر اللہ تعالیٰ کے سب سے بہترین مخلوق ہوا کرتے ہیں تو یہ جو تم بظاہر بات کر رہے اس میں تم جو ہے نا یہ سچے نہیں ہو یعنی تورات کا وقت نہیں تم فیہا ان قتلہم اور تمہیں منع کیا گیا اے یہودو یہودیو اس میں یعنی تورات میں بھی تمہیں منع کیا گیا قتل کرنے سے اور اس کے باوجود جو ہے نا تم اس میں کیا کرتے رہے ان کو قتل کرتے رہے شہید کرتے رہے والخطاب للموجودین فی زمن نبینا صلی اللہ علیہ وسلم بما فعل اباؤهم للزائم به اور یہ جو خطاب ہے یہ جو خطاب یعنی وہ تو اس وقت ہوا تھا یہود موجودہ رسول اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو معاصر یہودی تھے خطاب ان کو ہے کہ چونکہ ان کے ابا و اجداد نے اس طرح کیا تھا اور یہ بھی اس پر راضی ہے تو گویا کہ یہ بھی اسی طرح ہے یعنی جو ان کے اباؤ اجداد نے کیا تھا موجودہ جو رسول اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں معاصر یعنی موجودہ جو یہود ہے یہ بھی چونکہ اس پر رضامند ہے تو گئے کہ یہ بھی اس طرح ہے کہ یہ بھی اس طرح ہے تو اس میں یہ بتایا گیا کہ جس طرح کہ پہلے اس کا تذکرہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے یعنی بحثت سے پہلے یا دنیا میں تشریف لانے سے پہلے یہود کی جو ہے نا عقیدت اور احترام کا حال یہ تھا کہ جب وہ جنگیں کیا کرتے تھے تو یا بحث کیا کرتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت اور نبوت کا واسطہ دے کر نصرت اور فتح کی دعوی اللہ تعالی سے مانگا کرتے تھے کیا کرتے تھے اور تورات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو مبشرات تھے جو ان کی صفات بیان کی گئی تھی جو ان کی علامات بیان کیے گئے تھے ان کا تذکرہ کیا کرتے تھے کہ آخری زمانے میں ایک ایسے نبی آئیں گے کہ ان سے مل کر تم پر غربہ پائیں گے اور باقاعدہ جس طرح کہ یہاں بھی انہوں نے کہا کہ اللہ منصور علیہ نبی بہت سے آخری زمان پہلے یہ کہا کرتے تھے جب جس چیز کے وہ متمنی تھے یا خواہش مند تھے یا جس چیز کا ان کو ارزو تھا جب رسول اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لے آئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو مبعوث فرمایا تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ سب سے پہلے یہ ان کا استقبال کرتے اور ان پر ایمان لائے تھے لیکن جب ان کو پتہ چلا کہ یہ تو بنو اسرائیل میں سے نہیں ہے یہ بنو اسرائیل میں سے ہے تو اس خاندانی تنازع کی وجہ سے کہ چونکہ یہ ہمارے خاندان میں نہیں آیا ہے اور یہ بنو اسماعیل میں آیا ہے تو ہٹ درمی کی وجہ سے ضد کی وجہ سے جو ہے نا اگر ان کو معلوم بھی تھا سب کچھ جانتے بوجھتے بھی جو ہے نا انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا انکار کیا ان کو نہیں مانا ہو گیا ہوگا ان شاء اللہ کل پرسوں چھٹی منگل والے دن سمار والے دن زندگی باقی رہی تو بکیا پڑھ لیں گے ان شاء اللہ اللہ تو اس میں یہ بھی بتایا گیا کہ جو ہے نا یہ کا یہ کہنا کہ ہم صرف تورات ہی کو مانتے ہیں اور اس کے علاوہ جو آسمانی کتب ہے اس کو نہیں مانتے ہیں تو یہ ان کی اس دعوے کا جو بات کر رہے ہیں اور وہ بھی محض جو ہے نا کی وجہ سے ضد کی وجہ سے درمی کی وجہ سے تو اس کا بتلان جو ہے نا واضح ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ خود اللہ تعالیٰ نے خود اس کی تدیب فرمائی ہے نمبر ایک کہ جب دوسری کتابیں سچی اور واقعی ہے صحیح ہے تو بلاد علی کا انکار آپ کس طرح کر رہے ہو دوسری بات کہ جب قرآن مصدق یعنی تصدیق کرنے والے تورات کا تو قرآن کا اقرار یہ مستلزم ہے تورات کے انکار کو جو کہ آپ کے یہاں بھی جو ہے نا یہ صحیح نہیں ہے اور تیسری بات کہ اگر ایمان بالتورات جو ہے نا اور تم پورا اترتے ہو تو ایک روز میں جو ہے نا کئی کئی انبیاء کو آپ نے کیوں شہید کیا حالانکہ اس سے منع کیا گیا تھا تو تم یہ جو بات کر رہے ہو کہ ہم سے تورات کو مانیں گے کسی اور کتاب انکار کرتے ہو منکر ہو تو یہ تمہارا یہ بات تمہاری یہ بات جو ہے نا یہ بالکل غلط ہے بڑی بات اس میں سمجھ میں نہ آئی ہو پوچھنا چاہتی تو پوچھ سکتی ہوں چلو صحیح ہے تو انشاءاللہ آئندہ اللہ اگر گا پرسوں اگر ہے پرسوں تو پھر اس کو شروع کر لیں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ